ابو بکر بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ان دونوں نے کہا رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے بغیر ہم بستری کی بنا پر حالت جنابت میں صبح کرتے پھر روزہ جاری رکھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بانوے